السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three two five حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس طریقے سے آیا وہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں کی چاہت نہیں ہے ہمیں تو مردوں میں زیادہ مزہ آتا ہے لواتت کرنے سے تو ان کا عذاب کس طریقے سے آیا میں قرآن شریف کی آیت کی تھوڑی سی تفسیر کر رہا ہوں والا قدرا ودرا ودوئی فتمسنا فدو کو آزادی بنو دور اور لوت علیہ السلام کو بہلا کر ان کے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مستقر اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والا مقرر عذاب نے غارت کر دیا لوتی ختم ہو گئے قوم لوت پوری کی پوری ختم ہو گئی فضو کو میرا عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو نل قرآن فہل مدکر یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت اور درواز کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی ہے سوچنے والا یہ میں نے معمولی ترجمانی کی ہے اب جو ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجیے کہ حضرت نو علیہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے اور وہ مہمان کون تھے حضرت جبریل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل وغیرہ وغیرہ فرشتے انسانی صورتوں میں حضرت لط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تھے حضرت لط علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ تھی بے ایمان تھی اس نے فوراً قوم کو جا کر کہا بہت اچھے لونڈے آئے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں آؤ جلدی سے اور ان کے ساتھ بد فیلی کرو لط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ہو یہ میری بیوی کیا کر رہی ہے یہ تو فرشتے ہیں چونکہ نہایت خوبصورت چہرے پیاری پیاری شکلیں تھیں ان کی ادھر یہ رات کے وقت میں حضرت دودت علیہ السلام کے گھر اترے تو ان کی بیوی نے جو کافرہ تھی قوم کو اطلاع دی کہ آج لوت کے یہاں مہمان آئے ہیں ان لوگوں کو لواطت کی بری عادت تو تھی ہی دوڑ بھاگ کر ساری قوم نے حضرت لط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا حضرت لوت علیہ السلام نے دروازے بند کر دیے انہوں نے ترکیبیں شروع کی کہ کسی طرح مہمان ہاتھ لگے وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا شام کا وقت تھا حضرت لط علیہ السلام سمجھا رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ میرے مہمانوں کے ساتھ تتکار بد فیلی کا تمہارا کیا ایک تمہارا چکر ہے تمہیں اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے میری بیٹیاں ہیں انہیں بیویاں بناؤ تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو تم اس بد فیلی کو چھوڑ دو اور حلال چیز سے فائدہ اٹھاؤ لیکن ان سرکشوں کا جواب تھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کے عورتوں کی چاہت نہیں ہے ہمارا ارادہ ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے تم تو ہمیں اپنے مہمان سونپ دو جب اسی بحث و سے میں بہت وقت گزر چکا اور وہ لوگ مقابلے پر تل گئے اور حضرت لوت علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور بیوی بھی اشارہ کر کے بتا رہی تھی یہاں سے آؤ یہاں سے آؤ یہاں سے آؤ کافرہ تھی بہت تنگ ہوئے تب حضرت جبریل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیرا سب اندھے ہو گئے آنکھیں بالکل جاتی رہی اب تو حضرت لوت علیہ السلام کو برا کہتے ہوئے اور دیوارے ٹٹولتے ہوئے صبح کا وعدہ دے کر پچھلے پاؤ واپس ہونے لگے لیکن صبح کے وقت ہی ان پر عذاب خدا آ گیا جس سے نہ بھاگ سکے نہ اس سے پیچھا چھوڑا سکیں عذاب کے مزے اور ڈراوے کی طرف دھیان نہ کرنے کا وبال انہوں نے چکھ لیا ایسے پتھر برسے آسمانوں سے اس قوم پر کہ ہر پتھر پر ان کا نام موجود تھا کتابوں میں لکھا ہے ہر پتھر پر نام تھا وہی پتھر ان کی کھوپڑی میں لگتا تھا پوری قوم جو ہے ختم ہو گئی لوت علیہ السلام کی بیوی بھی ختم ہو گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام بچے اور آپ کی لڑکیاں اس نحوس سے بچا لیے گئے باقی ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی یہ میں نے مختصر تفسیر کر دی ہے کہ حضرت لط علیہ السلام کی قوم کی آج کل بھی لوگوں کا ذہن لوادت کی طرف جا رہا ہے اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے مردوں کے ساتھ بھی لواتت حرام اور بیوی کے ساتھ پر اس بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے رستے سے صحبت کرنا یعنی اس کے ایسے رستے سے جو حرام ہے جسے پاخانہ کا رستہ کہا جاتا ہے وہ بھی حرام یہ سب لطی یعنی اگر خدا نہ خاصہ کسی نے ایسا کیا تو لط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب ان پر آئے گا یہ ساری تفصیل میں نے تفسیر ابن کثیر جلد پانچ صفحہ دو سو تیئیس سے لی ہے وہاں دیکھ لی جائے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بے ایمان پیدا نہ ہو کوئی زانی پیدا نہ ہو کوئی لواطت کرنے والا پیدا نہ ہو اور کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو کوئی خراب آدمی پیدا نہ ہو صالحین تو پیدا فرما آمین آمین اور پڑھ لیجئے میرے ساتھ یا رب لکل حمد یمبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد اللہ رب اللہ